تو سو سال تک رہا اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں تو دیکھ کے ہڈیوں کو ہم کس طرح اٹھا بٹھاتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں جب یہ سب اس پر ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب کرشمہ گزشتہ آیت میں جو واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے مباحثے کا گزرا اس پر اس کا عطف ہے یہ گزرنے والے یا تو عزیر علیہ السلام تھے جیسا کہ مشہور ہے یا ارمیا ابن حلقیہ تھے اور یہ نام خضر علیہ السلام کا ہے یا خرخیر ابن بوار تھے یا بنی اسرائیل میں کا ایک شخص تھا یہ بستی بیت المقدس تھی اور یہی قول مشہور ہے بخت نصر نے جب اسے اجاڑا یہاں کے باشندوں کو تہ تیغ کیا مکانات گرا دیے اور آباد بستی کو بالکل ویرانہ کر دیا اس کے بعد یہ بزرگ یہاں سے گزرے انہوں نے دیکھا کہ ساری بستی تہ و بالا ہو گئی ہے نہ مکان ہے نہ مکین یعنی نہ مکان ہے نہ ان کے رہنے والے تو وہاں ٹھہر کر سوچنے لگے کہ بھلا ایسا بڑا پر رونق شہر جو اس طرح اجڑا ہے پھر یہ کیسے آباد ہوگا اللہ تعالیٰ نے خود ان پر موت نازل فرمائی یہ تو اسی حالت میں رہے اور وہاں ستر سال کے بعد بیت المقدس پھر آباد ہو گیا بھاگے ہوئے بنی اسرائیل بھی پھر آ پہنچے اور شہر کھچا کھچ بھر گیا وہی اگلی سی رونق اور چہل پہل ہو گئی اب سو سال کامل کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اور سب سے پہلے روح آنکھوں میں آئی تاکہ اپنا جی اٹھنا خود دیکھ سکیں جب سارے بدن میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے پچھوایا کہ کتنی مدت تک تم مردہ رہے جس کے جواب میں کہا کہ ابھی تو ایک دن بھی پورا نہیں ہوا وجہ یہ ہوئی کہ صبح کے وقت ان کی روح نکلی تھی اور سو سال کے بعد جب جیے تو شام کا وقت تھا خیال کیا کہ یہ وہی دن ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک سو سال کامل تک مردہ رہے اب ہماری قدرت دیکھو کہ تمہارا توشہ بھتا جو تمہارے ساتھ تھا باوجود سو سال گزر جانے کے بھی ویسا ہی ہے نہ سڑا نہ خراب ہوا ہے یہ توشہ انگور انجیر اور شیرہ تھا نہ تو یہ شیرہ بگڑا تھا نہ انجیر کھٹے ہوئے تھے نہ انگور خراب ہوئے تھے بلکہ ٹھیک اپنی اصلی حالت پر تھے اب فرمایا یہ تمہارا گدھا جس کی بوسیدہ ہڈیاں تمہارے سامنے پڑی ہیں انہیں دیکھو تمہارے دیکھتے ہوئے ہم اسے زندہ کرتے ہیں ہم خود تمہاری ذات کو لوگوں کے لیے دلیل بنانے والے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن اپنے دوبارہ جی اٹھنے پر یقین کامل ہو جائے چنانچہ ان کے دیکھتے ہوئے ہڈیاں اٹھیں اور ایک ایک کر کے ساتھ جڑیں مجاہد رحمہ اللہ کی قرآت ہے ننشورہ یعنی ہم دوبارہ زندہ کریں گے سدی رحمہ اللہ وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ ہڈیاں ان کے دائیں بائیں پھیلی پڑی تھیں اور بوسیدہ ہونے کی وجہ سے ان کی سفیدی چمک رہی تھی ہوا سے یہ سب جا جمع ہو گئی پھر ایک ایک ہڈی اپنی اپنی جگہ جڑ گئی اور ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ قائم ہو گیا جس پر گوشت مطلق نہ تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے گوشت رگیں پھٹے اور کھال پہنا دی پھر فرشتے کو بھیجا جس نے اس کے نتھنے میں پھونک ماری بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی وقت زندہ ہو گیا اور آواز نکالنے لگا ان تمام باتوں کو عزیر علیہ السلام دیکھتے رہے اور اللہ کی قدرت کی یہ ساری کاریگری ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ہوئی جب یہ سب کچھ دیکھ چکے تو کہنے لگے اس بات کا علم تو مجھے تھا ہی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں لیکن اب میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا تو میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ علم و یقین والا ہوں بعض لوگوں نے علموں کو علم بھی پڑھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ مقتدر نے فرمایا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے